پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں ہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے دخانہ میں ڈالیں